ابو موسا اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اگر کوئی چیز کسی کو صدقے کے لیے جو میسر نہ ہو آپ نے فرمایا پھر اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس سے خود کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی اگر اس میں اس کی طاقت نہ ہو یا کہا کہ نہ کر سکے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے فرمایا کہ پھر بھلائی کی طرف لوگوں کو رغبت دلائے یا امر بالمعروف کا کرنا عرض کیا اور اگر یہ بھی نہ کر سکے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر برائی سے رکا رہے یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6022